الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور ومن ومن سيئات يهده الله الله فلا فلا مضل له له يضلل هادي لا وحده لا شريك له و واش محمدا عبده ورسوله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 بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمعادهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وقال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم كما جاء نبي برايا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار إلى ربها فقالت ربي أكل لها بنفسين نفس في في في في الشتاء ونفس الشيء الصيف فهو أشد ما ما تجدون تجدون من من الحرب وأشد الزمهرير بخاري ہر قسم کی حمد و صنع بڑائی اور بزرگی پورا حرمی کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور بیش بہا درد و سلام نازل ذات مواد و مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف رحمت اللہ عالمی بنا کر کے مدد فرمائے تھے گئے دنیا کی گرمی آفرت اور جہنم کی گرمی کو یاد دلاتی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جہنم کی ارگرمی کو بیان کر کے لوگوں کو نصیحت کی ہے اور ہمیں آخرت کی یاد دلائی ہے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ آیت کریمہ غزل تبوک سے متعلق ہے غزل تبوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ کی آخری غذبہ تھا جو سخت گرمی کے اندر لڑی گئی تھی اور اس جنگ کے اندر بہت سارے جو منافقین تھے وہ حاضر نہیں ہوئے شریک نہیں ہوئے تھے اور یہ بہانہ بنایا کہ گرمی بہت زیادہ سخت ہے اور دیگر بہانے بنائے تو اللہ رب العالمین کو یاد دلایا کہ دنیا کی گرمی سے جہنم کی گرمی زیادہ سخت ہے آج بہانے بنا کر کے دنیا کی گرمی سے تو تم بچ سکتے ہو لیکن آخرت کی گرمی سے جہنم کی گرمی سے تمہیں کون بچائے گا کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرح المخلفہ دین خلاف رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو جانے سے پیچھے رہ گئے تھے بہت خوش ہو گئے اور کیا کہا وہ کر ہی جو انوالمان فسین کی صدی اللہ اور انہیں یہ بات ناگوار گزری وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرے کیا کہا انہوں نے وقال ولا تن فروف الحر ان لوگوں نے کہا گرمی میں مت جاؤ گرمی بہت زیادہ ہے سخت گرمی ہے بہت تکلیف دے والی گرمی ہے لہٰذا گرمی کے اندر مت جاؤ اللہ جہان نما اشد و ڈاؤن میں پہن آپ ایسے لوگوں سے کہہ دو کہ جہان کی عربی بہت گرمی بہت زیادہ سخت ہے کاش ان کے پاس سود ہوتی کاش ان کے پاس عقل ہوتی اور اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو جہنم کی گرمی کو دنیا کی گرمی پر ترجیح دیتے اور اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے بچاتے اور جہنم کی گرمی سے بچانے والی جو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد کرنا نہیں ہے لہٰذا یہ ان کے پاس عقل نہیں ہے ان کے پاس کوئی کچھ نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ عقل مند انسان وہ ہے اور سوجھ بوجھ والا انسان وہ ہے جو وقتی پریشانی پر دائمی پریشانی کو ترجیح دیتا ہے دنیا کی جو پریشانی ہے دنیا کی جو گرمی ہے وقتی ہے عارضی ہے چند مہینوں کے لیے چند دنوں کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی گرمی سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے دنیا کے اندر آج کل ایشیاں ہیں گھر ہوتے ہیں سایہ ہوتا ہے اور پانی ہے انسان کے ذریعے سنا کر کے گرمی کو دور کر سکتا ہے لیکن آخرت اور جہنم کی گرمی کیسے دور ہوگی کوئی عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے اور آخرت کی فکر کرتا ہے اور دنیا کی گرمی سے جہنم کی گرمی کو ترجیح دیتا ہے اور جہنم کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہنم نے اللہ رب العنہ شکایت کی اشتقتی نار الرب دیہا کپالت اکل ابا جہنم نے اللہ رب نے شکایت کی اور یہ کہا کہ ہمارا کچھ حصہ دوسرے حصے کو کھایا جا رہا ہے یعنی اتنی زیادہ گرمی اتنی زیادہ سختی ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھایا جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس گرمی کے اندر اور ایک سانس سردی کے اندر تو جہاں دنیا کے اندر جو زیادہ گرمی پڑتی ہے تو آپ نے حمایت کی اسی کی وجہ سے پڑتی ہے اور جو تم محسوس کرتے ہو گرمی اس کی وجہ سے ایسی زیادہ ٹھنڈک جو پڑتی ہے تو اس کے سانس لینے کی وجہ سے دنیا کے اندر زیادہ ٹھنڈک پڑتی ہے یہ جہنم کی گرمی بہت سخت ہے دنیا کی گرمی سے تو انسان اپنے آپ کو بچا لے پاتا ہے لیکن جہنم کی گرمی سے جو چیز بچائے گی انسان کے پاس نیک اعمال ہوں گے ایمان ہوگا عقید صافیہ صالحہ ہوگا اور انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے دور رکھے ہوگا وہی انسان جہنم کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکے گا جہنم کی گرمی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دوسری آیتوں کے درشاد شاعر سرمایا کہ وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال کہ بائیں ہاتھ والے کون لوگ ہیں وہ کون ہیں بائیں ہاتھ والے پھر اللہ فرماتا ہے فی فی سموم سموم و حبیب وہ لوگ کیا ہوں گے گرم ہواؤں کے اندر ہوں گے اور کھولتے پانی کے اندر ہوں گے جہنمیوں کا ذکر اللہ العالمین کر رہا ہے کہ قیامت کے دن جن کو نام عامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ لوگ سخت گرمی کے اندر ہوں گے ہوا بھی گرم ہوگی اور اس طریقے سے کھولتے پانی کے اندر ہوں گے وہ دل لمٹی اور سخت دھواں اور کالے دھواں والے کے سائے کے اندر ہوں گے لابا ردیم والا کریم نہ اس کے اندر ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی وہ آرام دہ ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنمی جہنم کے اندر اللہ کے عذاب اور اس کی اس کے انتقام کے اندر ہوں گے تو وہ لوگ اس سے تنگ آ کر کے وہ ایک سائے کی طرف بھاگیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ سایہ ہمیں پناہ دے گا یا سائے کے اندر ہمیں آرام ملے گا کچھ ہمیں راحت ملے گی حالانکہ وہاں جانے کے بعد ان کو معلوم ہوگا کہ جو سایہ ہے یہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے اور وہ دھواں کالا ہوگا سخت ہوگا اور جہنم کی آج کا دھواں کتنا سخت ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے انہتر گنا زیادہ ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ حدیث ہے نار من من نار جہنم دنیا کی جو تمہاری آگ ہے یہ جہنم کی آگ اس سے ستر انہتر گنا زیادہ ہے جلا یا رسول اللہ امکان رکافیہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی آگ ہی جلانے کے لیے کافی ہے وہ انہتر گنا زیادہ ہے دنیا کی آگ ہم نہیں برداشت کر پاتے یہی آگ جلانے کے لیے کافی تھی لوگوں کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ فٹ دل علیہ سے اپنی موسیقی نجودہ نکلا ہر بہار کہ جہنم کی گرمی کو یا آگ کو دنیا کی آگ پر انہتر گنا زیادہ اسے سختی اور گرمی دی گئی ہے انہتر گنا زیادہ صحابہ کرام نے کہا کہ دنیا کی گرمی کافی تھی ہمیں جلانے کے لیے یا اس طریقے سے عذاب کے طور پر کافی تھی کیونکہ دنیا کی گرمی کو بھی انسان نہیں برداشت کر سکتا ایک شکاری اور دھواں دھواں نہیں برداشت کر سکتا ہے تو پھر یہی کافی تھی لوگوں کے لیے لیکن ہماری عمدے کو انہتر گنا ہو جاتا ہے اور اس کی تفصیل میں ہم قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دیگر علماء نے کہ دنیا کی ساری آگوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے وہ تمام چیزیں جن کے اندر جلنے کی صلاحیت ہے تمام چیزیں اکٹھا کر دی جائے ان کو جلا دیا جائے تو ان تمام کو جلانے کے بعد بھی جہنم کی گرمی کا ایک حصہ کے برابر بھی نہیں پہنچے گا دنیا کی تمام چیزوں کو جو جلنے والی ہیں ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے اگر جلا دیا جائے تو ان تمام چیزوں کو جلانے کے بعد بھی اس کی گرمی جہنم کی گرمی کے ایک حصے کے برابر بھی نہیں پہنچی اور یہ جہنم انہتر گنا زیادہ اس کی سختی ہے دنیا کی گرمی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کی کا عذاب کتنا سخت ہوگا تھوڑا تصور کرے انسان تھوڑا سوچے جو دنیا کی رد رویوں کے اندر مصروف ہے آخرت کی کوئی فکر نہیں صرف دنیا کی فکر ہے اور دنیا ہی بنانے کے لیے انسان دور کرتا ہے اور آخرت کی ذرا برابر بھی انسان کو فکر نہیں ہوتی وہ تھوڑے دور دیر کے لیے لمحے کے لیے ذرا تصور کریں کہ جہنم کی آج کتنی سخت ہوگی جہنم کی گرمی کتنی زیادہ سخت گرمی ہوگی انہتر گنا زیادہ یہ جہنم کی آگ جو کی آگ پر فوقیت دی گئی اتنا اتنی سخت ہوگی اس کی گرمی انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے اور آخرت کی تیاری کرے اور آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرے اور اپنے آپ کو انسان ان اعمال سے بچائے جو انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میدان محشر میں قیامت کے وقت جو سورج ہوگا وہ انسان کے بہت قریب ہوگا یہاں تک کہ ایک میل کے برابر ہوگا صرف ایک میل اور میل سے علماء نے دو معنی بیان کیا ہے ایک معنی تو یہ کہ جو میل جو مسافت والا ہوتا ہے تو تقریباً ڈیڑھ کلو میٹر کا ایک میل ہوتا ہے ایک یہ معنی مراد دیا گیا ہے اسے بھی میل کہا جاتا ہے اور دوسرا معنی میل کا یہ ہے کہ جو سرمے دانی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو سلائی ہوتی ہے اس کو بھی عربی زبان کے اندر گیر کہا جاتا ہے سلائی سرمے دادی کے اندر جو انگلی کے برابر ہوتی ہے اس کو بھی عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے تو بعض علماء نے کہا کہ اسے اتنی دوری پر ہوگا جتنی سلائی ہوتی ہے اتنی دوری پر سورج ہوگا اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد مسافت والی میل ہے ڈیڑھ کلو میٹر ڈیڑھ کلو میٹر ہی مان لیا جائے آج سورج کتنی دوری کے اوپر ہے انسان اس کی گرمی نہیں برداشت کر پاتا اور سخت گرمی میں انسان سورج کی طرف دیکھ بھی نہیں پاتا ایک شکن بھی نہیں دیکھ پاتا انسان کی آنکھیں چکا چونٹ ہو جاتی انسان کو یعنی برداشت نہیں کر پاتا اس کی آنکھ کہ انسان گرمی کے اندر سخت سورج کی طرف نظر اٹھا کر کے جبکہ کتنے لاکھوں کروڑوں میل دوری پر سورج واقع ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ حال ہے تو جب ایک کلو میٹر ڈیڑھ کلو میٹر دور ہوگا اگر اسے ہی مانے کو مان لیا جائے تو انسان کس قدر سختی میں ہوگا اس قدر انسان پریشانی کی عالم میں ہوگا اللہ کے صاحب فرماتے ہیں کہ انسان عرب کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا اور جس کے پاس اتنا زیادہ نقدامات ہوگا اسی طریقے سے انسان کو راحت ملے گی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے دونوں ٹکنوں کے برابر عرب کے اندر ڈوبے ہوں گے کچھ لوگ اپنے دونوں گھٹنوں کے برابر ڈوبے ہوئے ہوں گے کچھ لوگ کمر کے برابر جو ہے ان کا عرق اور پسینہ ہوگا اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو باقاعدہ پورا منہ تک جیسے گھوڑا ہوتا ہے اور گھوڑے کے اندر زین لگائی جاتی ہے لگام لگائی جاتی ہے اس طریقے سے منہ تک پورے عرق کے اندر پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے یہ اتنا سخت منظر ہوگا اتنا سخت حالت ہوگی میرے بھائیوں ہم دنیا کی گرمی سے جھوٹ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے اور انسان سایہ ڈھونڈتا ہے لیکن آخرت کے اندر کوئی سایہ نہیں ہے آخرت کے اندر انسان اسی انسان کو راحت ملے گی جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے اللہ پر ایمان ہوگا اور نیک اعمال ہوں گے وہی انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا پائے گا اللہ رب کے ارشاد ہے کل نفس دائل کل موت ہر نفس کو موت کا پتہ چکھنا ہے ہر نفس کو موت کا پتہ چکھنا ہے وہ ان نما کو فون وجور کو عمر قیامہ اور تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا پمن النار ادخل جنت فقط فاز جسے جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا پمن و حفظ علینار او جنت خلر جنتفت جسے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں اسے داخل کر دیا گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا دے آپ غور کیجیے اللہ رب العالمین نے جنت کا ذکر بعد نہیں کیا جہنم کا ذکر پہلے کیا ہے کیونکہ جہنم پہلے ہے جنت بعد میں ہے اور جنت انسان جہنم کو پار کرنے کے بعد ہی جائے گا کوئی من کو ملا وارد ہوا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ہر انسان کو اسے پار کرنا ہے سب پار کریں گے ہر انسان کو ہر شخص کو پار کرنا ہے جہنم کو جو پرسرات ہوگی وہ جہنم کے اوپر نسل ہوگی اس پرسرات کو پار کرنے کے بعد ایک اور پل آئے گا اس پل پر کے آنے کے بعد جنت ہوگی پہلے انسان کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اس پرسرات سے سب کو پار کرنا وہی دن کو والے والد ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ سب کو پار کرنا ہے اور دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے سلم صالح نے کہ ہر انسان جہنم کے اندر جائے گا والد کے معنی ہوتے داخل ہونے والا ہے وہی دن کو والے والد کوئی ایسا انسان نہیں ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا ہر انسان جہنم کے اندر داخل ہوگا لیکن فرق یہ ہوگا کہ جو اہل ایمان ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کو آگ کا آگ گلزار بنا دے گا آگ کا باغ بنا دے پھول کا باغ بنا دے گا اللہ تعالیٰ جہنم کو جس طریقے سے اللہ اقبال نے دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ کو ٹھنڈی کر دیا ایسے جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے اللہ ابراہین اس آگ کو ٹھنڈی بنا دے گا لیکن سب اس کے اندر جائیں گے جہنم کے اندر علماء نے اس کا معنی ایک بھی بیان کیا صلی اللہ کی لمبی جماعت ہے جسی بات کی قائد ہے کہ سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے لیکن وہ جہنم کا حصہ جس میں لوگ جائیں گے اللہ تعالیٰ اس حصے کو ان کے لیے ٹھنڈی بنا دے گا جیسے حضرت ابراہیم کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر آگ کو ٹھنڈی بنا دیا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اور ایک معنی یہ کہ نہیں اس کے اوپر سے سب کو پار کرنا پڑے گا کیونکہ جہنم کے اوپر پرسرات ہوگی سب کو اس پرسرات کو پار کرنا پڑے گا تو اللہ ماتا اللہ علیہ وہ سب کو پار کرنا ہے فمن فن فاض جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا جو انسان کامیاب ہو گیا وہ حیات دنیا علام الغر اور جو دنیا کی زندگی ہے کا صرف چارن ہے انسان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہے گا بیمار ہمیشہ رہے گا دولت ہمیشہ رہے گی منصب ہمیشہ رہے گا اس طریقے سے اور دنیا کی چیزیں رہیں گی ہمیشہ انسان چیزوں کے ذریعے سے کیا مت کے دن اپنے آپ کو بچا لے گا فری میں دے کر کے یہ تمام چیزیں کچھ واقع ہونے والے نہیں ہیں دنیا کی چیز دنیا ہی کے اندر رہ جائے گی انسان کے پاس ساتھ سے اس کا عمل جائے گا اور اس کا عقیدے کی بنیاد پر جو اعمال ہوں گے وہ انسان کے ساتھ جائے گا لہذا یہ دنیا کی گرمی ہمیں جہانت کی گرمی کی یاد دلاتی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ بھائیوں ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں اور جہنم سے بچانے والی سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے اللہ رب العالمین پر خالص ایمان خالص توحید ایسی توحید جس کے اندر شرک نہ ہو اگر وہ شرک ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نہیں بچائے گا کیونکہ سب سے زیادہ جو عمل انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور شرک کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں سے کسی کو بھی ان کا حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا شرک کہلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی حقوق ہیں ان اختیارات کو یا ان حقوق میں سے کسی بھی حق و اختیار کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دینا چاہے وہ نبی ہوں فرشتے ہوں دنیا کی کتنی ہی معزز ہستی کیوں نہ ہو کسی کو بھی وہ حق دے دینا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شیر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے اولاد دینا اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں اگر عقیدہ رکھتے اللہ تعالیٰ کی کے نسل ہے اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہی کے کی جائے اللہ ہی کے لیے سجدہ کیا جائے اللہ ہی کے نام نظر و نیاز کیا جائے اللہ ہی کے کی قسم کھائی جائے کہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے منت مانی جائے اللہ ہی کے رکو سجود کیا جائے اللہ ہی کے گھر کا تلاش کیا جائے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے اگر ان میں سے کسی کو بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے اللہ کی خصوصی سمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیر ہے اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو انسان اگر عالم الغیر مانگتا ہے کسی نبی کو کسی رسول اور کسی فرشتے کو کسی پیر و فقیر کو تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا انتخاب کرتا ہے اور شرک ہی زیادہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والا یا ہمیشہ میں جہنم کے اندر رکھنے والا عمل ہے اس لیے جہاں انسان کے اندر توحید خالد ضروری ہے وہ انسان کو شرک سے بچنا بھی ضروری ہے یہ اسلام جو ہمارے لیے نعمت ہے جو نعمت ہے توحید کی بنا پر نعمت ہے اس لیے اگر اسلام لانے کے بعد بھی انسان کے اندر توحید خالص نہ ہے اور شرک کا انتخاب کرے یہ اسلام انسان کے لیے نعمت نہیں بن سکتا یاد رکھیے اس بات کو اللہ کے رسول کے زمانے کا اسلام نعمت والا ہے ہمارے بھی نے کیا فرمایا تھا تہتر تر فرقوں کا ذکر اور طور فرمایا سارے فرقے جہنم کے اندر جائیں گے صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا کہا جس پر آج میں ہوں اور میرے سے جو نبی کے زمانے کے اسلام ہے وہ اسلام قابل قبول وہ اسلام جنت کے اندر لے جانے والا جس اسلام کے اندر توحید کے علاوہ شرکی کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن آج کے اسلام لانے والوں میں بہت زیادہ شرک پیدا ہو گیا ہے لہذا اسلام جو اللہ نے بطور نعمت کے ذکر کیا ہے اور جو اللہ العالمین کی سب سے عظیم نعمت ہے دین اسلام وہ اس وقت عظیم نعمت بنے گی جب انسان اس دین اسلام کی بنیاد پر قائم رہے گا کیونکہ دین اسلام کی بنیاد تو ہے اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے لہذا اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو یہ نعمت انسان کے لیے نہیں رہے گی کیونکہ انسان گرچہ اسلام کے دعوے دار ہے گرچہ اسلام کا اقرار کرتا ہے گرچہ نبی پر اور اللہ پر ایمان ہے گرچہ آخرت پر ایمان ہے جنت و جہنم پر اس کا ایمان ہے لیکن انسان اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا اگر وہ اللہ کے ساتھ شیخ کرتا ہے لہٰذا دین اسلام ہو جو اللہ کے زمانے میں اللہ کے کے زمانے میں تھا ماج الگ جس پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ کرام ہیں اس اسلام پر جو کار بند ہوگا وہی انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے گا صرف کلمہ پڑھ لینے سے انسان جہنم کے اندر جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے اگر صرف کلکمہ پڑھ لینا کافی ہوتا تو اسلام کے اندر امان کا حکم نہیں دیا جاتا اللہ رب العالمین نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان الصالحات کانت حمل النات الفردوس اللہ جو ایمان لائی نے عمل کیا ایسے لوگوں کے لیے جنت الفردوس مہمان نوازی کے طور پر دی جائے گی اور عمل صالح کیا ہے جس عمل کے اندر شرک نہ ہو نبی کی سنت کے مطابق ہو انسان اخلاص کے ساتھ کرے ریاکاری اور شہرت نہ ہو مقصود نہ ہو وہ عمل عمل سارے ہوتا ہے جو پکا اور سچا ایمان اللہ کی ذات پر رکھے ایسا ایمان جو انسان کو شرک سے محبوب رکھے وہ ایمان انسان کے لیے مفید ہوگا یہ ایمان جس کی وجہ سے انسان شرک کا انتخاب کرے ایسا ایسا ایمان انسان کو جہان سے نہیں بچا سکے گا تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بہترین اور سب سے بنیادی عمل جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے گا وہ اللہ ابراہین کی خارش توحید ہے صرف اللہ حرب ال پر ایمان خالص اس کی بات کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنا یہ بنیادی چیز ہے اس کے علاوہ جو دیگر اعمال ہیں ان اعمال کا فائدہ ہوگا صدقات و خیرات بھی سلا رحمی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے اللہ کے لیے رونا ہے دعا کرنا ہے یہ ساری چیزیں اس وقت فائدے دیں گی جب انسان کے پاس بنیاد ہوگی اور بنیاد تو ہی خالص کی اور اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی تبھی جا کر کے یہ اعمال فائدے مند ہوں گے اس لیے ہمیشہ انسان کی نظر بنیاد پر ہونی چاہیے کیونکہ بنیاد ہی اصل چیز ہوتی ہے انسان بنیاد کی حفاظت کر لے جائے وہ انسان کے لیے وہی سب سے اصلی سرمایہ ہے انسان کے پاس انسان اس کی حفاظت کر لے جائے اور اپنے آپ کو انسان شرک سے محفوظ رکھے کہ یہ جہنم کی سختیاں جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے آپ کو جہنم سے دور رہنے کی کوشش کرے اور وہ اعمال کرے جو عمار انسان کو جہنم سے بچانے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ الامین ہمیں نیک اعمال امال کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی گرمی اور سختی سے محفوظ رکھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ جنت الفردوس سے ہم سب کو اونچا مقام کا غامین بارک اللہ وقت الفا الدین اور نفا البلا الدین حکم صنع جواب کریم ملک عمر الرف الرحیم